حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس سے گزرے جس کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اسے کوڑے مارے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کیا تمہیں اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا ملتی ہے انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلایا اور فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ کیا تم زانی کی یہی سزا تورات میں پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں اور اگر آپ نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں آپ کو صحیح بات نہ بتاتا ہماری کتاب میں زانی کی سزا رجم ہی ہے لیکن ہمارے اشراف میں رجم والا جرم بہت زیادہ ہونے لگا تو ہم یوں کرنے لگے کہ جب ہم کسی معزز کو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیتے اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اسے حد لگا دیتے اس لیے ہم نے آپس میں کہا آؤ ہم کسی ایسی سزا پر اتفاق کر لیں جو معزز اور کمزور دونوں قسم کے مجرموں کو دے سکیں چنانچہ ہم نے رجم کی بجائے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے پر اتفاق کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ سب سے پہلے میں تیرے حکم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ انہوں نے اس کو مردہ کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مجرم کو سنسار کر دیا گیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھاون